سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے ایک ایک مرتبہ تھے البتہ معزن اقامت میں قد قامت صلاح قد قامت صلاح دو دفعہ کہتا تھا اور ہم جس وقت اقامت سنتے تو وضو کر کے نماز کے لیے نکلتے تھے امام شعبہ کہتے ہیں مجھے تو صرف یہی کچھ یاد ہے حدیث نمبر بارہ سو چھہتر مسند احمد